مکہ مدینہ سے یاری لگاؤ اے مسلمانوں شوق کے اس قافلے کو دیکھو جو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں احرام باندھے تلبیہ پڑھتے مکہ مکرمہ جا رہا تھا مگر اسے ہدیبیہ پر روک دیا گیا پھر اس قافلے کے شوق کا ایک ذرہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لو بس جیسے ہی دل میں شوق آیا راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور روح اڑنے لگ جائے گی یاد رکھیں کعبہ اور روزہ اطر یہ اس دنیا کی جگہیں نہیں ہیں اعل دل نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے علی جین کے جو آٹھ مراکز بنائے گئے ہیں ان میں سے بعض زمزم کے کنویں کے پاس ہیں اور بعض مدینہ منورہ روزہ اطہر کے پاس یہ تو عظیم مالک کا اس امت پر احسان ہے کہ دنیا میں یہ مقامات ہمارے لیے کھول دیے تاکہ ہم ان سے فیض پا کر مرنے کے بعد اونچے محلات پا سکیں اے مسلمانوں مکہ اور مدینہ سے یاری لگاؤ دوستی لگاؤ تعلق بناؤ مرنے کے بعد روح کو ان کے پڑوس میں کوئی جگہ مل گئی تو جنت کے دروازے پر جا بیٹھو گے شہدائے کرام کے مزے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد ان دو مقامات پر جگہ پا لیتے ہیں بے شک وہ زندہ ہیں اور زندہ کہلاتے ہیں مکہ اور مدینہ میں زندگی ملتی ہے زندگی شیطان زور لگاتا ہے کہ مسلمان وہاں نہ جائیں اور اگر چلے بھی جائیں تو وہاں کے بازاروں میں کھو جائیں وہاں کے بازار بڑے خطرناک ہیں جو بھی جائے نیت کر کے جائے کہ بازاروں سے حت الوسع بچنا ہے